ہمارے کر

محمد محمد روپن ہوتا جا موسم روپن ہوتا

پر با ہوا تیرا تو خدا کا ہوا خدا تیرا تو خدا کا

بن کے دو دو چار ہو جائے گیا چائے الٹے تم چلکا بابا کرے چلے چلو ماں کی بارگاہ میں جاتے ہیں ماں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں ارے اسی لیے کہ وہ صحابی تھے انہیں معلوم تھا کہ حضور سب کچھ دیتے ہیں پانی مانگو کو پانی بھی دیں ماں مانگو تو صحیح کی بھالی میں اس کی یا رسول اللہ پانی نہیں المختصر ایک برتن میں ماں نے اپنا رستے اندر ڈالا ماں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ٹوٹ پڑے وہ کیا منظر ہو رہا

محبوب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سارا کے پھر مڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہوا ایک چڑیا آئی ساتھ میں اس چڑیا کا نر بھی آیا چو کر رہے ہیں محبوب کے کانوں میں چو چو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ارے جانور کو بھی معلوم ہے پرندوں کو بھی معلوم ہے کہ سنیں گے اور فریاد کریں پہنچیں گے فریاد سنیں گے ہماری مدد کریں گے محبوب نے فرمایا یہ چڑیا اور کے بچے کوئی اٹھا کے لے گیا ہے چاہو ان کے بچوں کو واپس کر دو کیا بات ہے میرے حضرت کی ایک ایک شیر سنتے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جائیں ایک ہرنی کو ایک یہودی نے پیش کر لیا اس ہرنی کے سامنے سرکار ہو گئے واقعہ پسند ہے مختصر ایک مرتبہ بلکہ رہتا ہے ایک اونٹ پاگل ہو گیا بڑا پاگل ہو گیا کاٹنے کو کھا رہے کھانے کو چھوڑ رہا ہے سب کو مار رہا ہے ساری بھونے کی بات میں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا کاٹتا ہے مارتا ہے میں کیا کروں محبوب نے فرمایا مجھے لے چل چل چل ارجی یا اللہ بڑا پاگل ہو گیا ہے دنیا کو سامنا پہنچا ہے محبوب نے کہا مجھے لے چل چل محبوب جا رہے آگے یا رسول اللہ نقصان کو جا دے گا میرے محبوب گئے کے پاس مجھے پکڑی بٹھا دیا اس اونٹ نے محبوب کی کام میں کچھ کہا رہا آئے ہائے کو بھی معلوم ہے اللہ کے رسول ہے ہماری بولی جانیں گے یہ ہماری بات سمجھیں گے ہماری بدیات سنیں گے ہماری مدد کریں گے ہوگی یہ یہ اونٹ اونٹ مالک میری شکایت کر رہا ہے کہ کہتا ہے جب میں جوان تھا مجھ سے بڑا کام دیتا تھا مجھے چارہ بھی دیتا تھا آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں چارہ بھی نہیں دیتا اور پہ تلا ہوا ہے کی بارگاہ میں دیکھو تو صحیح جانور آتے ہیں پرندے آتے ہیں اپنے اپنی مریادیں کرتے ہیں ماں فریادیں مریادیں سنتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں آداب فرماتے ہیں

ہم بچارا دے بڑی بس بجار و مکان تمہارے لیے و چنا بنے تو جہاں تمہارے لیے سہن میں دبا بدن میں گے جا ہمارے اٹھے بھی وہاں نو جمع تمہارے لیے ممی تو تمہارے لیے چنی چنا تمہارے لیے تو جمع تمہارے لیے تمہارے لیے ہجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے کشن تو یہ حق میں دبا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری کمر تمہاری جھلک تمہاری محبت زمین پلک سمک سمک کا نشان تمہارے لیے تمہارے لیے کس کے کے جہاں تمہارے لیے نہ روحے امی نہ اتنا دانی نہ لوہے موبائل کوئی بھی کہیں قدر ہی نہیں سے کھولی ازل کی نہیں تمہارے لیے کو پیسے دیئے یہ چیزیں دیئے کہ نام لیے زمانہ جہاں نے لیے تمہارے لیے یہ اصل نہیں تمہارے لیے کہاں پہ کرم گوانا کیے کہ آگے نے زمانہ دیے جو رکھتے تھے ہم سترے رہے تمہارے ہے یہ مرحمتیں

میں جس کا بندہ ہوں تو میرا رب ہے وہ میرے حال سے باخبر ہے مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں تجھ سے کوئی حاجت نہیں اب محبوب اللہ اللہ میرا کو دولا جاتے ہیں میرا کو دولا جاتے ہیں بولا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم جبری نے یا رسول اللہ میری حد آ گئی میرا میری حد آ گئی اس سے آگے میں جا نہیں سکتا ایک ایک بال کے برابر بھی اگر آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے میں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ حسرت بھری نگاہیں تھیں رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس بس نگاہ حسرت کے بل بلے ماں نے پوچھا اپنے باپ ابراہیم ہمارے ساحس کا احسان چکا رہے ہیں جدید میں جا رہا ہوں کوئی حاجت ہے کوئی خواہش ہے بول پوری کروا کے آؤں کوئی خواہش ہے جدید لذکتے یا رسول وكلهم من الله کلو سنا يا رسول اللہ عظر دینا تھا میری خواہش ہے میری تمنا ہے میری حسرت ہے بول بول کیا تمنا ہے ہر کی یا رسول اللہ خواہش ہے کہ کل بھروسے قیامت آپ کی امت جب پورے سراج سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں خواہش دیکھو خواہش دیکھو شبیر کی خواہش کیسی حضور کی امت کی امت کے لیے رحمت بھری خواہش ہائے ہائے ہائے اعلی حضرت اسی اسی خواہش کو یاد دلاتے ہیں میدان نشر قائم ہے اہل صراط کو کہتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں ارے چاچی کے امتیں نہ بنی فرش پر کریں آؤ اپنا وعدہ پورا کرو آ جاؤ اب امت رسول رسول سرا سے گزرنے والی ہے اپنے پروں کو بھی اہل دو روح امی کو خبر کرے چاہتی بچے نئی پرش پر کرے لیکن قربان جاؤں سے عشق ہو تو ایسا محبت ہو تو ایسی پیار ہو تو ایسا ہیں کہ ہمارے گھر قدم اس لائق نہیں کہ ہم زمین کے نورانی پروں پر گزرے اور نہیں ہمارے گھر حضور کے ہوتے کسی اور کو مدد کے لیے ہیں تو حضور ہی کو پکاریں گے حضور ہی سے عرض کریں گے پل سے اتارا گزر کو قبر دو پل سے اتارا گزر کو قبر دو کو قبر نہ ہو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے سب کی سب امت حضور کی بارگاہ میں گھومتی گھومتی پھرتی پھرتی آئے گی سارے کہیں گے غیری آج کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ گھوم گھوم کر پھر پھر کر جب معبود کی بارگاہ میں امت حاضر ہوگی حضور سے خراب ہو جائیں گے فرمائیں گے انا رہا میں تو ہوں ہی میں شفاعت کروں گا حضور حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جائیں گے سجدے میں گر جائیں گے سجدے میں گر جائیں گے سا کتا دو ان کے آئے ہی دیر گئے کچھ وہ گر کر سجد میں تم کو اٹھاتے جائیں گے کچھ وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے سجدے میں جائیں گے اللہ کی ہم بیان کریں گے ایسی ہم بیان کریں گے نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا جتنی دیر اللہ چاہے ماں سجدے میں رہیں گے ماں کی طرف اشارہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھائیے سر اٹھائیے محبوب سجدے میں لیکن کہا جائے گا سر اٹھائیے کہیں لوگ نہ سمجھے کہ آپ سجدے میں تھے اس لیے اللہ بخشا میں نے معمول سر اٹھائیے آپ کا دیکھ آپ کے چہرے کے شپاہ کا دروازہ کھلوا دوں اللہ اللہ معبول سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوال کیجیے پورا ہوگا ہوگا کیجیے قبول ہوگی سوال کیجیے پورا ہوگا شفاعت کیجیے قبول ہوگی بک اپنے جھ کر گلے سے لگایا قبولیت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد محبوب میں سجدے میں محبوب میں سجدے میں اللہ کی حد کی اور ارشاد ہوا سر اٹھائیے سوال کرو پورا ہوگا شفاعت کرو قبول ہوگی شفاعت قبول ہوگی شفاعت قبول ہوگی شفاعت کیا ہے محبوب فرماتے ہیں کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا شفاعت حضور کی دلہن حضور کی دلہن مومنوں کی مائیں ہیں شفاعت ہماری ماں ہے شفاعت ہماری ماں ہے اور ماں کبھی نہیں جائے گی بچہ جنم میں جائے ماں کبھی نہیں جائے گی بچہ جنم میں جلے شفاعت ہماری ماں ہے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ

کی بھار سے زیادہ تھے جہنم کے اوپر بنایا گیا پوری ہائے ہائے اس کی بھار اس کی باری کیسے گزریں گے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا سنا سنا جیسا کرو رضا پل سے آئے سدائے محمد محمد میں دونوں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے کرتے کرتے کرتے اس دنیا سے سفر کر جاؤ پھر تو پھر تو انشاءاللہ جب میدان معاشر میں قبر سے اٹھیں گے تو لب پر لب پر انشاءاللہ ایک ہی صدا ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ لکشم کے لکم کے بولو بندہ جنڈا بولنا کے بولو بولا سنمانا چھوڑوار کی آمد کی آمد من بکا کی آمد جھوم جھوم کے کے کے بولو بولو بولو آمد تم بھی کر کے کا دش دے دیا شادی رچی ہوئی ہے بچتے بھائی شام جی ہوں ڈھولا بناو ڈھولا بھولا بناو ڈھولا ہوئے سجتے چھ پاریاش دے دلا رو بے دانا بیٹی چکے جھنڈا ہو رو بلامی بے شبے شکریہ بولوا چاچوں کے بولو بابا لکچم کے بولو لہرا کر بولوا سو مل کے بولو ہاتھوں کھا کر بولو سارے لہرا کر بولو بولو سب جب بابا لکچم کے بولو شرما چونک دوا لکشم کے چرچا چند چار جب جگہ چار جب سرکار کی آمدہ چمندار کی آمد لک جا لول لجھوم کے بولو بھرا سرکار کی آمد ماتا چمندار کی آمد بھرا لکشم کے بول دون سب مل کر بولو بابا سرکار کی آمد دلدار کی آمد بولو رسول ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش